وَإِذَا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ بِجَانِبِهِ مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا اور انسان پر جب بھی ہم اپنی نعمت انعام کرتے ہیں تو وہ منہ مو موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے اور جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عمل پیرا رہے جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں آپ کے رب ہی بخوبی جاننے والے ہیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے انسان کی خود غرضی خیر و شر برائی بھلائی میں عموماً انسان کی جو عادت ہے اسے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے مال عافیت فتح رزق نصرت تائید کشادگی اور آرام پاتے ہی نظریں پھیر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے گویا کہ اب اسے کبھی برائی پہنچنے کی ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے کروٹ بدل لیتا ہے گویا کبھی کی جان پہچان ہی نہیں اور جہاں مصیبت تکلیف دکھ درد آفت حادثہ پہنچا اور یہ نا امید ہوا سمجھ لیتا ہے کہ اب بھلائی چھٹکارا راحت آرام ملنے کا ہی نہیں قرآن کریم میں سورہ ہود کی آیت نمبر دس اور گیارہ میں اللہ تعالیٰ نے اشاد فرمایا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير يعني یعنی اگر ہم انسان کو راحتیں دے کر جہاں ہم نے واپس لے لی کہ یہ محض مایوس اور ناشکرہ بن گیا اور جہاں مصیبت سے ہم نے آفیتیں دیں کہ پھول گیا گھمنڈ میں آ گیا اور ہانک لگانے لگا کہ بس اب برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنی اپنی طرز پر اپنی طبیعت پر اپنی نیت پر اپنے دین اور طریقے پر عمل پیرا رہے تو لگے رہیں اس کا علم کہ فی الواقع راہ راست پر کون ہے صرف اللہ ہی کو ہے اس میں مشرقین کو تنبی ہے کہ وہ اپنے مسلک پر گو کاربند ہوں اور اسے اچھا سمجھ رہے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کھلے گا کہ جس راہ پر وہ تھے وہ کیسی خطرناک تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 121 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ بے ایمانوں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ اچھا ہے اپنی جگہ اپنے کام کرتے جاؤ بدلے کا وقت یہ نہیں قیامت کا دن ہے نیکی بدی کی تمیز اس دن ہوگی سب کو بدلے ملیں گے اللہ تعالیٰ پر کوئی امر پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں